پاس پاس پاس پاس پاس پاس پاس پاس پاس قبر قبر قبر قبر قبر ہوئے

ਆਸੀ ਕੇਵਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਸੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਸੀ ਕੇਵਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਸੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਸੀ ਕੇਵਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਸੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਸੀ ਕੇਵਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਸੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਸੀ ਕੇਵਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਸੀ نام ہواسی ہواسی ہواسی ہو کی کی کی کی کی پاسی پاسی پاسی پاسی پاسی کیولم کیولم کیولم کیولم گرو گرو گرو گرو گرو کیولم گرو کی پاسی کیولم گرو کی پاسی کیولم گرو کی پاسی کیولم گرو کی پاسی کیولم کی کی کی کی کی کی کی ری باس میں ڈبل ہوئی باسی تو ڈبل ہوئے کی کی کی کی کی کی کی کی باہی باہی باہی باہی باہی باہی باہی باہی گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو نام توسی نام کی پاس قبر ہے گرو کی پاس رام گرو کی پاس قبر ہے گرو کی پاس رام گرو کی پاس قبر ہے گرو کی پاس رام گرو کی پاس قبر ہے گرو کی پاس رام گرو کی پاس قبر ہے گرو کی پاس رام گرو کی پاس قبر ہے تو کی باہی ہو تو کی باہی میں تو کی باہی گئے تو کی باہی نام کی کی کی ڈبل ہو گے باسی باسی میں ڈبل ہوئی باسی باسی میں ڈبل ہوئی باسی باسی میں ڈبل ہوئی باسی باسی میں ڈبل ہوئی کی کی کی باہی باہی باہی گرو گرو گرو کی باہی گولا گرو کی باہی باسیم